شعبہ نے عدی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی تو اس کی ایک رکعت میں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سینتیس